ابن شہاب سے روایت ہے کہا سعید بن مسیب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اللہ عز و جل نے فرمایا ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو چار